مش ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بشیر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة لمن الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کمالئی تالا آل موالہ آلی براغی مئی نمی دلّاری على محمد وعلى آل محمد کم باؤ تالا ابراغی مالا آل ابراہیم انکا حمید مجید recording Rana Tayyab T I C Tayyab اسلامی کے سرکانہ میں جمعہ نگران مسجد و دائی پاس چوک شاہ راشد باولپور اور ملتان پاکستان اس جمعہ میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت تو یہ بات کا وہ حصہ ذکر کیا تھا جہاں سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوتا ہے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے اعلان نبوت کیا جاتا ہے سیرت طیبہ کا موضوع اتنا طویل ہے اتنا لمبا ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے درختوں کی قلمیں بنا لو جتنے ندی نالے نہر دریا سمندر ہیں سب کی شاہی بنا لو اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا لکھنی شروع کر دو ہمارا عقیدہ ہے کہ درخت کل میں دیتے دیتے ختم ہو جائیں گے سمندر شاہی مہیا کرتے ختم ہو جائیں گے مگر کالی کملی والے کی تعریف کا کوئی حصہ بھی ادا نہ ہو سکے گا اس لیے اللہ پاک جل شاہ نے خود جن کی تعریف فرمائی ہو جن کا شناخہ خود خدا خدا ہو اور بندہ کیسے مکمل کر سکتا ہے ہمیں تو سمجھنا ہی آج تک ورنہ ہر لمحہ ہماری زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے اللہ پاک جل شانو نے اسی طرح سے درود درود شریف کے لیے بھی بڑے فضائل فرما دیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پر ہے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گنا معاف ہوتے ہیں دس درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اور یہاں تک فرمایا جو آدمی کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی سنے اس میں گرامی اپنی زبان پہ لائے اگر سرکار کی ذات اقدس پہ درود پاک نہ پڑے حدیث پاک میں آتا ہے وہ بڑا بد نصیب ہے بڑا بدبخت ہے بڑا بخیل ہے جہنمی ہے یعنی یہ حق ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اتنی فائدے والی چیز ہے ایک درود پاک سے تیس فائدے دس گنا معاف دس درجے بلند دس نیکیاں اور حدیث پاک میں کثرت سے آتا ہے کہ فضائل گرو شریف گرو شریف کی کثرت کرنے والا مرتے وقت کبھی ایمان سے خالی نہیں جا سکتا مگر آج ہمیں فرصت نہیں اس لیے قرآن کریم نے ان چیزوں کا اعلان کر دیا حجت الوداع کا مانا ہے کالی کملی والے کا آخری حج ہے جبلیر رحمت کے نیچے ذرا سی نیچے اتر کر جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر ایک اونٹنی پہ سوار ہے ایک ڈاچی پہ سوار ہے لوگوں کو فرمایا یا الناس او لوگوں او انسانوں او آدمیوں اللہ رس کے رسول کو ماننے والوں اسقلات نماز کی پابندی کرنا بیماری میں بھی پڑھنا سفر میں بھی نماز پڑھنا شادی میں بھی نماز ادا کرنا غمی میں بھی نماز ادا کرنا سردی میں نماز ادا کرنا گرمی میں نماز پڑھنا آخری حج ہے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقریباً آخری وقت ہے فرمایا لوگوں قرت آئی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو نماز نہیں پڑھتا میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کرنا میری کوئی ذمہ داری نہیں او ملکت آئی معلوم اور لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا محتاجوں کا خیال کرنا غریبوں کا خیال کرنا مزدوروں کا خیال کرنا معذوروں کا خیال کرنا غریب پروری کرنا لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا برتاؤ کرنا جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں فرمایا یاد کرو میری بات کو سمجھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ آخری بات ہے آخری نصیحتیں ادھر قرآن کریم کی آخری ایت ایتنا دلوبی تو لکم دین کم تم تو متی تو لکم الاسلام دینا کالی کملی والے آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا اسلام مکمل ہو گیا حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضروری ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی فرمایا لوگوں اپنی عزت کو بچانا اپنی عزت کا خیال کرنا دو چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں اپنی زبان کی اجازت دو غلط نہیں استعمال کرو گے اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ گے اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں برتا گے نہیں چلاؤ گے فرمایا ولدی نفسی بیدی محمد اور لوگوں اس مالی کی کائنات کی قسم میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں اجت الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا اس کے بعد مینا مزدلفہ تشریف لے آئے مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے واپسی مدینے پاک میں ہو رہی ہے راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو میری زیارت نہ کر سکو میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ مدینے پاک میں تشریف لے گئے مرض شدت اختیار کر گیا جناب ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی بڑی ضعیفی آ گئی بڑی ناتوانی سی آ گئی بری آپ کمزور ہو گئے بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی فرمایا ابو ریرا موت قریب ہے موت قریب ہے زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور تجھے کیا بتلاؤں جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے میرا سانس رک جاتا ہے میرا سانس بگڑ جاتا ہے ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی پچھلی رات کی میں دربار رسالت میں چلا گیا میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی سورہ بکرا ڈھائی سپارے کی پوری صورت ہے اب وہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا دوسرا سپارہ ختم ہو گیا میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکو فرمائیں گے آل عمران شروع فرما دی وہ سوا پارے کی ایک سورت ہے پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکو فرمائیں گے سورت نسا شروع فرما دی سوا پانچ پارے پڑھنے کے بعد جب کو فرمایا اپنا حال بھی دیکھ اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم ابو رہا کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں حضور کے سینے سے آپ کے چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے سانس پھول گیا قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا بے ہوشی شروع ہو گئی کبھی ہوش آ جاتا ہے کبھی پھر بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے مرض بڑھتا چلا گیا ایک رو نماز کا وقت آیا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے حضور کے پروانے حضور کی شدائی حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے اولاد قربان کرنے والے ساری زندگی قربان کرنے والے صاحب مسجد میں حیران ہے آج نماز کیسے پڑھیں گے سرکار موجود نہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب خاتمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے تکلیف زیادہ ہے ہوش آئی آپ کو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھی فرمایا لا بل تد نہیں پڑی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے سارے دیوانے سارے پروانے سارے شہدائی سارے جانسار سارے غم گسار ساری زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے الناس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مسلح پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے میرے مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیا میرے آقا میرا ابا تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے کئی دن سے رو رہا ہے ایراجا رسول اللہ کی صورت جب نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے خوشی منائی سارے مدینے نے خوشی منائی اداجہ نسر اللہ ولفت اللہ کی حمایت آئے گی نصرت آئے گی تائید آئے گی فتح آئے گی ورائی تناس ید خلو نفی دین اللہ افاجہ تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہے لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہی ہیں ساری بات خوشی کی ہے ہم دے ربک اور آپ میری تصویر بیان کریں بس یہ ایپ سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے سارا مدینہ خوشیوں میں ہے سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے ساری فوجی اسلام میں داخل ہو جائیں گی لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے اس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں تو رو رہا ہے تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے ادا نسر اللہ کی سورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا رات جانتے ہیں مزاج شناس ہے نبوت کے سب سے پہلا رفیق سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روتے روتے فرمانے لگے آؤ مدینے والوں یار کی جدائی کا وقت آ گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا میری بیان کرے مطلب یہ آپ میرے یہاں آ جائیں سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا تو حضرت رضی تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کالی کمرش والے وہ تو پہلے ہی روکتے پھرتے میرے ابا تو کسی اور کو حکم دو پر مارا ایسا امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا صحابہ نے مسلح پہ کھڑا کر دیا نماز ہو رہی ہے اللہ اکبر ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا ادھر نماز شروع ہو گئی ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا نماز ہو گئی پوری ہو جائے گی وہ پڑھا دیں گے اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں صرف پڑھاتا نہ دیکھوں میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں کل لوگ کوئی اعتراض نہ کریں یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے پر مسلح کو بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت مانگنا دو نوجوانوں کو بلایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہوا ہے اور ایک اور صحابی ہے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے ہاں پر میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے کھانا اچھا ہو جائے گا ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا فکر بڑھ جائے گا لیکن مرنے والا بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے اور میری بات لکھ کے لے جاؤ لاکھوں کروڑوں میں سے دو چار نمازی مرتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی ابو بکر کو احساس ہو گیا پتا چل گیا کہ سدی کے اکبر کو معلوم ہو گیا حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے نماز میں شامل ہو گئے ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے مسلح چھوڑنے لگے آپ نے فرما الزم کا نکاح رو بہی میں نے تجھے کھڑا کر دیا نماز ہو گئی اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے سارے غمکین تھے سارے پریشان حال تھے سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا آج کیا بنے گی سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے کٹھے ہو گئے اور یہ آپ کا تشریف لانا آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں اور ممبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے آپ نے اسی خطبے کی پھر بات الفاظوں کو بعد احکامات کو دوہرا اور لوگوں نماز کا خیال کرنا نماز کی پابندی کرنا یتیموں کا خیال کرنا محتاجوں کی غریب پروری کرنا اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رو رہے ہیں سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے شاید آج آخری ملاقات ہے ادھر خود اعلان فرما دیا فرما لوگوں میری بڑی شاید آخری ملاقات ہو آج کی بات زیارت نہ کر سکو گے میری بات سن لو میری بات اپنے دل میں لکھ لو کلمہ میں قرآن کو اپنی ساتھ رکھنا میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پہ کر رہا ہوں کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں مجمع بنا ہوا ہے ادھر ممبر پہ تشریف فرمائے خود ہی فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم میرا آخری وقت ہے میری تمہاری آخری ملاقات ہے میری بات یاد کر لو سارے دیوانے حیران ہو گئے اور بھی پریشانی بڑھ گئی لوگ قریب آ گیا بچھڑنے کا معاملہ ہم نے اولاد کو کیما بنتا دیکھا پرواہ نہ کی ہمارے بچوں کو ظالموں نے کی نوک پہ لٹکا دیا پرواہ نہ کی وطن چھڑا دیا پرواہ نہ کی آٹھ آٹھ دن پانی کی بوند نہ ملی پرواہ نہ کی مہینوں مہینوں روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا پرواہ نہ کی کوئی پرواہ نہیں کی آج یہ کیا سلسلہ شروع ہوا سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم کس طرح دئیں گے کس طرح گزارا کریں گے آقا ہم نے تو بھوک بجھائی پیاس بجھائی سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا تھا گزرے ایشا میں تشریف لے گئے پھر بھی ہوشی تاری ہے اللہ ہوگا نہیں ایسا صدیقہ کا کتنا اونچا کمال پرور نے کر دیا کتنا اونچا تیرا نام کر دیا انصاف دیکھو نبی کا پھر اپنے یہاں بھی میں بھی اور آپ بھی ہاتھ ماریں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آخر ہمارا کیا بنے گا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جتنی بھی ہماری مائیں تھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں قرآن کہتا ہے وہ ازوا جو ان کی گھر والیاں ساری تمہاری مائیں ہیں تو ہم تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں اللہ غنی سیدہ ام سلمہ سیدہ ہفتہ سیدہ جویریہ سیدہ زینب سیدہ صفیہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نما ساری ہماری ماؤں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے اجازت دے دو میں اپنا آخری دل اپنے آخری بیماری کا دل ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں تم اجازت دو مجھے بے انصافی نہ ہو جائے خدا کے جہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے امام الانبیاء ڈر رہے ہیں ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ ساری گھر والیوں کو اکٹھا کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے سب نے اجازت دے دی اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا بستر میں دیکھا قرآن اترتے دیکھا اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا اسی کو جنت الفردوس بنا دیا دے دی اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا بستر میں دیکھا قرآن اترتے دیکھا اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا اسی کو جنت الفردوس بنا دیا بڑھی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں بڑی تکلیف ہے بڑا شدت کا بخار ہے بے ہوشی بھی ہے میری عائشہ ٹھنڈی پانی کا پیالہ لیا سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی اشارہ فرمائے یہاں رکھ دو رکھ دیا گیا جناب ایسا صدیقہ کر اللہ لا فرماتی ہم میرا کرنے لگا جناب فاطمہ تو جانا اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ کھینچے مارنے لگے یوں چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں حضرت تو ایسا فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ میں نے رض کر دیا میرے یہ گھب فکر الموت بالحق قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے جناب ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو اور مقدر کی بازی ہے ساری اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے کون فکر الموت بالحق قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو اور مقدر کی بازی ہے ساری اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے کون ہے ابھی سے ہٹانے والا بالکل آخری وقت ہے فرمایا ایسا مسواک لا کے دے مسواک لا کے دی گئی فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے اپنے منہ میں چبا کے دے نرم کر کے دے اگر ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبا دی نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر توجہ کرنا یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے حضرت ایسا نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا ثابت یہ کر دیا لوگوں ایسا کو کچھ نہ کہنا مجھے اتنی پیاری ہے مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں ایسا کا لواب اپنے منہ میں لے کے چلاؤں آج لوگ چار و تاریخ کی کتاب سے پڑھ کر صحابہ کرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں اپنے ایمان کو بچاؤ خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا اس لیے اور پھر بات بڑھی جناب ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں بڑی تکلیف ہے بڑا شدت کا بخار ہے بے ہوشی بھی ہے نام میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لیا سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی اشارہ فرمایا یہاں رکھ دو رکھ دیا گیا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میرا کلیجا پھٹنے لگا جناب تو زارا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھیٹے مارنے لگے چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میں نے رض کر دیا میرے آقا یہ گھبراہٹ کیسی یہ پریشانی کیسی یہ تکلیف کیسی یہ چھینکے کیسے فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے فکر فکر الموت بالحق قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو اور مقدر کی بازی ہے ساری اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے کون ہے اصل سے ہٹانے والا بالکل آخری وقت ہے فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے مسواک لا کے دی گئی فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے اپنے منہ میں چبا کے دے نرم کر کے دے اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چبا دی نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر توجہ کرنا یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھوکے دے اگر ایسا نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا ثابت یہ کر دیا لوگوں ایسا کو کچھ نہ کہنا مجھے اتنی پیاری ہے مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں ایسا کا لو اپنے منہ میں لے کے چلاؤں لوگ چار وقت کے تاریخ کی کتاب سے پڑھ کر صحابہ کرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں اپنے ایمان کو بچاؤ خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا اس لیے قانون کی بات سنو نبی جب قرآن کہتا ہوا ان تیکو واہ ہوا نبی اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہاتھ کو حرکت نہیں دیتا نبی اللہ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا قدم نہیں رکھتا تو نبی اللہ کی اجازت کے بغیر رشتے بھی نہیں کرتا تمام دنیا کے رشتے ماں کرتی ہے باپ کرتے ہیں مامے کرتے ہیں نانے کرتے ہیں چچے کرتے ہیں نبی کا رشتہ خدا کرتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا حضرت عائشہ کا رشتہ خدا نے کیا اور یہ عظمت خدا نے دی ہے آخری مرتبہ وشواس چبا کر کے دینا ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تو یہیں پر موجود تھی اس کے بعد جناب آشا صدیقہ کا اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں بھی بیٹھی تھی بڑی پریشان تھی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ بھی پریشان تھی ماتھے پہ پسینے آتے تھے جاتے تھے اتنی دیر میں دستک ہوئی دروازہ کھٹکا کسی نے آواز دی ہل اد کلو گئی کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جو ابا کے غم کی وجہ سے نہایت پریشان تھی نہایت مزمحل تھی نہایت دل دکھا ہوا تھا بس زبان سے یہ بات نکل گئی اور دیہاتی کہی کے میرا ابا بے ہوش ہے تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے سرکار کو ہوش آ گیا یہ جواب سن لیا اپنی لفظ جگر کا رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی کے سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا بیٹی یوں نہ کہو یہ دیہاتی نہیں یہ گوار نہیں یہ پاگل نہیں یہ تو اسرائیل ہے یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت لے کے آ رہا ہے یہ تو آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں لی یہ کام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لے آئے اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا جو کچھ میں بتلا رہا ہوں یاد کرنے کے لیے عرض کر دوں یہ جو کچھ میں آج تمہیں بتلا رہا ہوں کیونکہ ربی الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے آج اس کا آخری جمعہ ہے اس لیے میں اس عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور مطلب میرا کیا ہے یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے یہ سب کچھ بارہ ربیع الاول کو ہو رہا ہے یہ اسرائیل کا آنا اور یہ بیماری اور یہ پریشانی اور یہ پسینے اور یہ حضرت ایشا کا وسواک کو چبا کر کے دینا اور فاطمت سارا پر پریشان ہونا یہ بارہ ربیع الاول کو ہو رہا ہے سب کچھ جس دن تو ڈھول بجاتا ہے جس دن تو نے چودہ سو سال کے بعد ناچنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے تیرے بیٹے کا آخری وقت ہو برابر والا ڈھول بجا کے دکھائے تیرے کے پہ چوٹ لگے گی اور غالب میرا کیا حال ہے اور تم نے یہ کیا شروع کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی انہیں کچھ نہ کہو یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دیں یہ تو وہ ہیں جو سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں یہ وہ ہے جو چلتے چلاتے ہنستے کھیلتے گھروں کو کی تباہی پھیر دے اسرائیل ہے تشریف لے آئے سلام پہنچایا سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ پاک کا سلام پہنچایا میں حاضر ہو گیا ہوں اجازت ہو جی حاضر ہو تشریف لے آؤ ٹھیک ہے اللہ میاں نے سلام پہنچایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا سلام قبول فرمایا سیرت کی ایک کتاب میں ہے کہ اگر تو جبریل بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئے کالی کملی والے اللہ پاک آپ کی مرضی کے مطابق پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنت کے کون سے درجے میں مدار بنایا جائے فرمایا جبریل تم میرا مزار جنت میں بنا دو گے میرا بلال کہاں جائے گا میرا سہیل کہاں جائے گا میرا سلمان فارسی کہاں جائے گا اور جن کے چمڑے ادیڑ دیے گئے جن کی آنکھیں نکال دی گئی جن کو انگاروں پہ سارا جلایا گیا جن کی پسلیاں توڑ دی گئی وہ کہاں جائیں گے یاد رہا میں سیرت کی کتابوں میں ہے کہ روح مبارک جب کفر سے انصری سے الگ کرنے لگا اسرائیل آپ نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آپ کو تکلیف دوں میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں میری کیا ضرورت ہے میری کیا مجال ہے فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں ارادہ نہیں ضرورت نہیں اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی اور اسرائیل امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا عذاب دے گا ان کا کیا حال بنے گا میری آرزو ہے میری حسرت ہے میری تمنا ہے امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے جو تکلیف تو نے ساری امت کو دینی ہے وہ آج میرے اوپر ختم کر لے ان کی وفا دیکھ اور اپنی جگہ دیکھ وہ کس وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں جبکہ روح مبارک جسم سے الگ ہو رہی ہے ظالم آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھی میں یاد نہیں کرتے بنگلے میں یاد نہیں کرتے ایئر کنڈیشن میں یاد نہیں کرتے پنکھوں کے نیچے یاد نہیں کرتے ٹھنڈی ہوا میں یاد نہیں کرتے رات کو یاد نہیں کرتے دن کو یاد نہیں کرتے اور آقا امت کو کس وقت یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفا دیکھ اپنی جفا دیکھ تو سرکار کو شادی میں یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی کا شادی کے موقع پہ کیا حکم ہے کاروبار کرتے حضور کو یاد نہیں کرتا کون سا وقت ہوگا ہمارے سنبھلنے کا جناب فاطمت رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں مجھے بڑا رنج پہنچا اور ساری کتابوں میں ہے حدیث کی تفسیر کی سیرت کی جناب فاطمۃ الزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے بعد چھ مہینے زندہ رہی تمام حضرات کہتے ہیں ایک دن بھی کسی نے ہستی ہوئی نہیں دیکھی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اکثر رویا کرتی تھی مدینے والا تم نے میرے ابا کی قبر پہ کل ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور امت کے ساتھ اور سلوک روا رکھنے والی محبت والی بات ایک اور چیز لکھی سیرت کی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ جب آپ کو حضرت ایسا فرماتے ہیں کہ آواز پست ہو گئی بالکل آواز نکلنی بند ہو گئی سانس ختم ہو رہا تھا توجہ گئی سانس ختم ہو رہے تھے آواز بالکل پست ہو رہی تھی حضرت ایسا فرماتی ہے کہ لب حرکت کرتے تھے لب مبارک حرکت کرتے تھے حضرت ایسا فرماتی ہیں کہ میں نے یوں کان لگا دیا لبوں کے قریب کہ کیا فرما رہے ہیں فرماتی ہے ایک کی آواز تھی ربی ابلی امتی مولا میری امت کو معاف کر دے مولا میری امت کو معاف کر دے جس امت کے لیے ساری ساری رات سجدوں میں دعائیں مانگی آنسو بہا بہا کے دعا مانگی اور اس آخری وقت میں بھی اس امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں اور یہ امت پانچ وقت نماز کے لیے تیار نہیں یہ امت ظلم سے توبہ کرنے کو تیار نہیں یہ امت حرام کھانے سے توبہ کرنے کو تیار نہیں یہ امت آج اللہ کے قہر سے بچنے کو تیار نہیں کیا صورت ہوگی اسی لیے قرآن کریم کے اٹھارہویں سپارے کی ایک ایسا آپ کو آخری میں سنا دوں میدان حشر برپا ہوگا قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے وقال الرسول یا رب قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مذاق اڑایا تمخر اڑایا ٹٹھا بنایا ماحول بنایا مکالی کا جال لالی کل نبی گل ادو یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے دلال میں ہوں گے غصے میں ہوں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتے خبردار کریں گے کالی کمری والے تیرے بعد انہوں نے بڑی بدت پھیلائی تیری سنتوں کو مٹایا اور بدت پھیلائی تیری سنتوں کو ختم کیا اور رواج نئے نئے چلائے شرک کیا بدات کیے کفر کمایا آج ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ کس طریقے سے اپنا آخری وقت ہونا چاہیے آج اس امت کے لوگوں کو سنت کے مطابق غسل نہیں ملتا آخری سنت کے مطابق کفن نہیں ملتا میں کہتا ہوں سنت کے مطابق جنازے کے کندھا تبدیل نہیں کیا جاتا سنت کے مطابق میت کو قبر میں نہیں اتارا جاتا سنت کے مطابق قبر پر مٹی ڈالنے کا رواج نہیں اور تو بڑی بڑی تعلیم ڈگریاں حاصل کر لیتے ہو قبر پہ مٹی ڈالنے کی دعا سیکھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے کون سیکھتا ہے یہ چاروں طرف جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں سفید داڑیوں والے پوچھ کے دیکھو سوائے سو میں سے دو کے اٹھانوے کو نہیں آتی قبر میں میت اتارنے کی دعا نہیں آتی کی طرف منہ موڑنے کی دعا نہیں آتی اور انشاءاللہ آج کل تو ضرورت بھی نہیں کیوں جنت ہمارے باپ دادا کی چھلانگ لگائیں گے اور پہنچ جائیں گے اسی لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں دکھ کے ساتھ کہ آپ دین کو سیکھتے نہیں آپ دین کے قریب نہیں آتے آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر عاشق ہیں محبت کرنے والے ہیں پروانے ہیں دیوانے ہیں آؤ پھر یار کی ہر ادا پر جان دو پھر اس کو سیکھو پھر اس پہ عمل کرو ساری زندگی سنتوں پہ عمل کرتے کرتے گزر جائے اس لیے قرآن کریم کے جو میں نے آیت تلاوت کی تھی دادا نصر اللہ کی اس کا یہی مفہوم ہے میرے نبی آ جا پھر آپ تسبیح پڑھے میرے نام کی بس تک لیے ہمیں بھی ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنا لیں درو شریف کی عادت بنا لیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی عادت بنا لیں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم اس کی عادت بنا لیں آؤ اس کا فائدہ بتاؤں حدیث اس میں آتا ہے جب زبان سے ذکر ہوتا ہے اللہ کا نام ہوتا ہے اور آدمی قدم رکھتا ہے زمین کہتی ہے او پیارے تیرے یہ قدم مجھے کب تک نصیب کتنے دنوں کے بعد ملے زبان تیری ہو اور ذکر میرے اللہ کا ہو قدم تیرا ہو اور جسم میرا ہو یوں آتا کتابوں میں زمین گواہی دے گی قیامت کے دن اس نے مجھ پر سبحان اللہ کہا تھا اس نے مجھ پر الحمدللہ کہا تھا اس نے مجھ پر درود پاک پڑا تھا اس نے مجھ پر قرآن کی تلاوت کی تھی اور وہ گواہی بھی دے گی زمین اس نے مجھ پہ سنا کیا حرام خوری کی بدماشی کی اس نے خنزیر